ودخول قد والسين وسوف والجزم والجزم والتصريف إلى الماضي والمضارع وكونه أمرا أو نهيا چلیں جی اللہ تعالیٰ آسانی فرما مصنف علیہ الرحمہ اسم کی تعریف اور علامات اسم یعنی خواص اسم بتا دینے کے بعد یہاں سے آپ کو فیل کی تعریف بتاتے ہیں اور فیل کی تعریف کے بعد آپ کو فیل کی علامات اور فیل کے خواص بتائیں گے اور یہاں پر ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے فیل کی تعریف جو آپ علم کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ فیل وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات میں کو مانا پایا جائے لیکن یہ ہے کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو جبکہ اسم ہوتا ہے کہ جس کا ذاتن تو کوئی معنی ہو لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ وہ ملحق نہ ہو یا تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے لیکن ذاتی طور پر اس کا معنی ہو جبکہ حرف وہ تھا کہ جس کا ذاتی طور پر کوئی معنی ہی نہ ہو چل جائے کہ اس میں زمانہ پایا جا نہ پایا جائے تو کہتے ہیں حد الفعل تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیل کیا ہے فیل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے یعنی ذاتی طور پر اس کا کوئی معنی ہو ٹھیک لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے تو الفاظ کی ہیر پھیر ہے الفاظ بڑھ وہی ہے دیکھیے گا وحد الفعل فعل کی تعریف کل متن ہیں فعل وہ کلمہ ہے کلمانہ اس کلمے کی معنی پر دلالت وہ ایسی دلالت ہوگی جو اس مانا کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ پتا رہتا ہوں اس مانا کے زمانے کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کلمے کا جو مانا ہوگا اس معنی کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو زمانہ اس معنی کے ساتھ اس معنی کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو ملی ہوئی ہو وہ دلالت کا ذرا بھا یا کو اب جیسے زورابا ذرا کا معنی کیا ہے ذرا کے معنی کیا ہیں معنی یہ ہے کہ مارا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں اب دیکھو ذرا بھائی ایک کلمہ ہے لیکن یہ کلمہ درازت کرتے ایک معنی پر وہ معنی کیا ہے مارنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ مارنا کیسے ہے درازت اس معنی کے زمانے کے ساتھ اب اس معنی کا زمانہ کہ مارا لیکن مارنا کیسا اس جو ہے نا وہ معنی کا زمانہ کون سا ہے مارا اس ایک مرنے زمانے ماضی میں گزشتہ زمانے میں اب اس معنی کا زمانہ ٹھیک ہے نا تو یہ دلالت ایسی ہے کہ اس معنی کے زمانے کے ساتھ پائی جاتی ہے اس معنی کے یعنی مارنے کے معنی کے ساتھ کیا پایا جاتا ہے زمانہ ٹھیک ماضی تو خلاصہ یہی ہے کہ فیل ایسا کلمہ ہے جو کیا ہو اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے کا ذوربا یزریب جیسے کہ ذوربا یزریب اور ازرب ذرابا فیل مزارے اور ازرب فیل امر ہے تو ذرابا مارا اس ایک مرد میں یزرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حالی استقبال میں ازرب مار تو ایک مرد ملا ہوا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جی بالکل اب یوں تدل علی معنن فی نفسها دلالتم مقترنتن یعنی وہ کلمہ معنی پر دلالت تو کرے لیکن دلالتم مقترنتن بے زمانے دال المعنی اس معنی پر دلالت جو ہے وہ کیسی ہو وہ دلالت ایسی ہو کہ وہ دلالت ملی ہوئی ہو بے زمانے دال المعنی اس معنی کے زمانے کے ساتھ اب معنی کیا ہے مارنا اب اس معنی کے ساتھ معنی کے زمانے کے ساتھ دلالت ملی ہوئی ہو تو معنی کا زمانہ کیا ہے ذرا میں ہم دیکھیں گے تو زمانہ ماضی ہے یزر میں دیکھیں گے تو فعل مظاہرے ہے عزر میں دیکھیں گے تو کیا ہے فعل امر ہے ٹھیک ہے تو اس معنی کے ساتھ وہ دلالت ملی ہوئی ہو ذرا عزرب اب آ جائیں آپ اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر تعریف کے اندر ایک جنس اور کئی ساری فصلیں ہوا کرتی ہیں ٹھیک ہے ایک جنس اور کئی ساری فصلیں مثلاً دوسری چیزوں سے ممتاز کرنے کے لیے کلیم تم یہاں پر بمنزل جنس کے ہیں اور باقی اس کے بعد آنے والی کیا ہیں وہ فصلیں ہیں کلیم تم اس میں جنس اس کے اندر سب شامل ہیں حرف کو بھی حرف کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کلمہ اور فیل بھی ایک کلمہ ہوتا ہے اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے کلمہ ہر چیز کو شامل ہے جب نفسها یہ فصل اول ہے اس سے کس کو خارج کر دیا حرف کو خارج کر دیا کیوں اس لیے کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا حرف کو خارج کر دیا دلالت حرف کو نہیں حرف کو خارج کر دیا کیوں اس لیے کہ حرف جو ہوتا ہے وہ معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا اپنی ذات میں یعنی اس کا ذاتی طور پر کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کو کسی اور کے ساتھ ملا نہ لیا جائے ٹھیک تو تدل مانن فی نفسها یہ فصل اول ہے دلالتم مقترنتم بزمان ذلك المانا یہ فصل ثانی ہے اس سے احتراز کیا ہے کس سے اسم سے اس لیے کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو ذاتی طور پر معنی پر دلالت تو کرتا ہے لیکن وہ دلالت جو ہوتی ہے وہ غیر مقترنت بحد العظمت الثلاثہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ منحق ہوئے بغیر وہ درالت ہوتی ہے یعنی اسم کے اندر ساتھی طور پر مانا تو ہوتا ہے اسم اپنی ذات میں مانے پر درالت تو کرتا ہے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا جبکہ فیل جو ہے وہ کیا ہے جبکہ فیل کیا ہوتا ہے معنی پر درالت تو کرتا ہے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے جی تو حد الفعل کلیمۃ تدل على معنی فی نفسها فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے تدل على معنی فی نفسها جو اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرتا ہے فی نفسها اپنی ذات میں دلالت مقطعنہ تند زمان ذلك المعنی وہ دلالت ایسی دلالت ہوتی ہے کہ جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنی کے زمانے کے ساتھ قذر بیذری ازرب ادری یہ ٹھیک ہے جی آپ کو بتا دیا کلمتوں اس میں جنس ہے ٹھیک ہے فی نفسها فصل اول ہے حرف کو نکال دیا دلا فصل ثانی زمانے کس کو نکال دیا کو نکال دیا ٹھیک ہے جی وہ علامت یہاں سے آگے اس فیل کے خواص اور فیل کی علامات کو ذکر کر رہے ہیں کس کو فیل کی علامات اور فیل کے خواص کو جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تو یہاں سے اس فیل کی کیا علامات ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلی علامت حل اخبار بھی لا ہو بڑے مزے کی بات بتائی ہے کہ اس کے ذریعے سے تو خبر دینا ٹھیک ہو لیکن اس سے خبر دینا ٹھیک نہ ہو کیا مطلب یعنی یہ خبر دینے میں معین اور مددگار تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے معین اور مددگار تو ہو سکتا ہے لیکن خود ذاتی طور پر کیا ہے ہاں کرتا ہے زمانے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں معنی پہ دلالت کرتا ہے زمانے کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے خیر تو خل اخبار و بھی اعلان ہو کہ فیل وہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تو خبر دی جا سکتی ہے لیکن اس سے خبر نہیں دی جا سکتی کیا مطلب کہ فیل خود ذاتی طور پر خبر نہیں بن سکتا خبر نہیں دے سکتا بلکہ یعنی اس اس کے ذریعے سے تو خبر دی جا سکتی ہے لیکن خود ذاتی طور پر خبر نہیں بن سکتا آسان الفاظ میں یوں کہہ دیں کہ فعل جو ہوتا ہے وہ مثبت تو ہو سکتا ہے لیکن مثبت علیہ نہیں ہو سکتا فیل دیکھیں اسم وہ ہوتا ہے کہ جو مسند الہ بھی بنتا ہے اور مسمد بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی مسمد الہ بھی بن سکتے ہیں اور مسند بھی بنتا ہے مسند الہ جیسے مبتدا ہوتی ہے مسمد جیسے خبر تو اس میں مسمد الہ بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے لیکن فیل وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف مسمد ہوتا ہے مسند الہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ترقی نصیب فرمائیں علم نافع عطا فرمائیں جی تو کیا ہے فیل مسند ہوتا ہے مسند علیہ نہیں ہو سکتا ٹھیک دوسری بات یہ کہ فیل جو ہوتے ہیں وہ آراز کی قبیل سے ذاتیات کی قبیل سے نہیں ہے فیل کیا ہے آراز کی قبیل سے ذاتیات کی قبیل سے نہیں ہے کیا مطلب اس کا فیل کس کو کہتے ہیں کام کو کہتے ہیں نا کام کرنے کو ٹھیک ہے عرض ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے عرض انسان کا جسم یہ اس کی ایک ذات ہے اس کا اپنے جسم پر کپڑے پہننا یہ کپڑے کیا ہیں آراز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نہیں رہیں گے یہ بدلتے رہیں گے جبکہ جو اس کی ذات ہے وہ نہیں بدلتی ذات ذات رہتی ہے آراز وہ ہوتے ہیں کہ جو اس پر آنے والی اشیاء ہوتی ہیں آنے والے حالات ہوتے ہیں کبھی انسان بیمار ہوتا ہے کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی یعنی آراز ہیں یعنی پیش آنے والی چیزیں تو وہ آراز اور ایک ہوتی ہے ذات ذات اور عرض میں فرق سمجھ میں آیا ایک ذات ہے اور ایک عرض ہے کوئی چیز ہے اب میرے سامنے یہ ٹیبل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ذاتی طور پر جو ہے لکڑی کی یا اس کے اوپر شیشہ ہے جو بھی ہے یہ کس کی ذات ہے اس پہ آنے والے عوارض کیا ہیں جس طرح کا مرضی ہم اس پہ پینٹ کرا دیں یہ اس پہ آنے والا عرض ہے آج اگر کسی قسم کا کلر ہے تو کل کو دوسرا ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ یہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کی ذات ہے وہ لکڑ ٹھیک لیکن ایک اس کا عرض ہے جو اس پر آنے والے حالات ہوں گے اب آپ آ جائیں اس چیز میں کہ فیل جو ہوتا ہے وہ آراز ہوتا ہے ذاتیات نہیں ہوتا مثلا ہم کہتے ہیں کہ ذرا بس زید زید نے مارا اب کیا مطلب کہ زید ہمیشہ سے جب سے وہ پیدا ہوا ہے مرتے دم تک مارتا رہے گا نہیں آج مار رہا ہے تو کل کچھ اور کام کرے گا عرض ہے نا ٹھیک ہے ذاتیات کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ کس کی قبیل سے ہے فیل آراز کی قبیل سے ہے اور آراز کا فائدہ یہ ہے کہ آراز کیا ہوتے ہیں مسند ہوتے ہیں مسند علے نہیں ہوا کرتے فیل عرض آپ اتنی بات سمجھ لیں فیل اتنی بات یاد رکھیں فیل عرض ہوتا ہے اور عرض کیا ہوتی ہے مسند ہی ہوتی ہے مسند علے نہیں ہوتی یعنی فیل کیا ہوتا ہے ملحقات ایک لاحق ہونے والی چیز ہوتی ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تجدد اور حدوث والے معنی اس میں پائے جاتے ہیں کبھی ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا آئی بات سمجھ جی تو بہرحال آپ اس کو یوں سمجھ لیں علامت ہوں ایسے حل اخباروں بھی لاحال ہو آپ اس کا ترجمہ اگر یوں کر دیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مسند مسند ہو مسند نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے اگر الفاظ میں آ جائیں گے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے ایسے ہر اخبار بھی لا عن ہو کہ اس کے ذریعے سے الاخبار الاخبار کا مطلب ہے خبر دینا اخبار اخبار خبر دینا تو اس کے ذریعے سے خبر دینا تو ٹھیک ہو لیکن لا عن ہو اس سے خبر دینا ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے وہ دخول و قد و سیم و اچھا جی فیل کی علامات میں سے دوسری علامت بتاتے ہیں کہ اس پر کیا ہو قد داخل ہو ہر قد ہر فقط کیا کرتا ہے ہر فقط تقریر کے لیے بھی آتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے جب یہ قرض فیل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو یہ حال کے قریب کر دیتا ہے قد فیل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو فیل ماضی کے معنی کو کہاں لے جاتا ہے اس کو یوں نہیں کہ وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہم اور مسلم دلے ہونا کہ فیل جو ہوتا ہے وہ صرف مسلم ہوتا ہے مستملے نہیں ہوتا ہاں یہ علامت نہیں ہے ٹھیک ہے نا فیل ہاں، ہوتا ہی عارض ہے تو آپ اس کو کیسے کہیں گے علامت اس کی علامات کیا ہیں وہ اخبار و گیلا آپ پھر یوں کہہ دیں گے فیل کی علامت فیل ہے فیل خود ذاتی طور پر ہی عارض ہے وہ ذات تو ہے نہیں ہے تو فیل کو آپ یہ کہیں گے فیل کی علامت فیل ہے تو یہ کوئی بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے نا جی اور قد قد کا داخل ہونا یہ بھی فیل کی علامات میں سے ہے کہ قد داخل ہوتا ہے کیوں قد ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس کو حال کے معنی میں کر دیتے ہیں ماضی کا معنی تو ماضی کا ہوتا ہے لیکن حال کا معنی کیا ہوتا ہے کرتا ہے ابھی فی الحال حال میں تو فیل ماضی کو جو حال میں کر دینا یا قد کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے فیل ہی ہوگا کیونکہ قد جو تغیرات اور تبدیلیاں لاتا ہے تو وہ فیل کے اندر ہی لاتا ہے ماضی کو حال کے قریب لے جاتا ہے اور یہ دونوں کیا یہ دونوں کیا ہوتے ہیں زمانے ہوتے ہیں ماضی بھی زمانہ ہوتا ہے اور حال بھی زمانہ ہوتا ہے اور زمانہ کس میں پایا جاتا ہے نہ تو اس میں پایا جاتا ہے نہ تو حرف میں بلکہ فیل میں پایا جاتا ہے لہٰذا جس پر بھی قد داخل ہوگا تو وہ کیا ہوگا فیل ہوگا اور سیم و صوفہ لفظ سیم اور صوفہ یہ دو بھی علامات فعل ہیں کہ کسی بھی چیز پر جب سین داخل ہو یا صوفہ داخل ہو تو وہ فیل ہوں گے سین جیسے سیاد ریبو اور سوفا ریبو اس طرح آتا ہے یہ تب آتا ہے کہ سین اور صوفہ یہ دونوں لفظ اس کے لیے مستعمل ہیں کہ یہ اس وقت لائے جاتے ہیں جب کیا ہو فیل کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا جائے یعنی انقریب یہ کام ہوگا سید ریبو انقریب وہ مارے گا یہ بھی مارا نہیں ہے انقریب مارے گا فیل مستقبل قریب کے لیے سین لاتے ہیں اور پھر مستقبل بعید کے لیے مستقبل تو آپ لوگ جانتے ہیں آئندہ آنے والا زمانہ یعنی کل کا یا اس کے بعد کیا یہ ہم نے کہوں کہ کل ایسا ہوگا ٹھیک ہے نا علم کل ہم سیکھیں گے ٹھیک تو علم ہم سیکھیں گے اب معلوم نہیں کب سیکھیں گے تھوڑا دور تو صوفا لایا جاتا ہے استقبال بعید کے لیے اور سعفا تھوڑا سا استقبال قریب کے لیے تو سین اور سعفا یہ بھی علامات فعل میں سے کیوں کہ یہ کیا کرتے ہیں فیل کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں اور مستقبل کیا ہے ایک زمانہ ہے ٹھیک ہے نا اور زمانہ کس میں پایا جاتا ہے فیل میں پایا جاتا ہے تو لہٰذا سین اور صوفہ بھی علاماتی فیل ہوں گی اور جز اور عروف جازمہ جو جزم دیتے ہیں وہ کس پر داخل ہوتے ہیں فیل پر اثر انداز ہوتے ہیں فیل کو جزم دیتے ہیں اسم کو جزم نہیں دیتے جیسے لم لما لام امر لائے نہیں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں عروف جازمہ فیل پر داخل ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی علاماتی فیل میں سے ہوں گے وقت تشریف الماضی و کوئی بھی کلمہ اگر اس کی گردان بنتی ہو یا وہ پھیرا جاتا ہو ماضی یا مظاہرے کی طرف یعنی میں سے ماضی کی گردان بنائی جائے یا مظاہرے کی گردان بنائی جائے تو پھر کیا ہوگا ماضی کی گردان یا مظاہرے کی گردان تو کیا ہوگا وہ فیل ہوگا کیونکہ ماضی اور مظاہرے کیا ہیں سین مستقبل خرید کے لیے اور جو ہے مستقبل دائید کے لیے لایا جاتا ہے ٹھیک کہ قبر وہ تصریف ماضی الماضی مظاہرے کسی کلمہ کو جب پھیرا جاتا ہو ماضی کی گردان کی طرف یا مظاہرے کی طرف تو بھی وہ کیا ہوں گے فیل ہی ہوگا وہ جس کو پھیرا جا رہا ہو کیونکہ ماضی اور مظاہرے کیا ہیں فیل کس میں سے ہیں او یا یہ کہ اس کا ہو جانا امر یا نہیں امر اور نہیں میں کیا ہوتا ہے طلب طلب پائی جاتی ہے طلب فعل فیل ٹھیک ہے نا اور جس میں طلب پائی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہی فیل ہے امر میں کیا طلب ہوتی ہے کسی کام کے کرنے کی طلب ہوتی ہے ایزلی مار تو تمہار طلب کی جا رہی ہے اور نہیں میں کیا ہوتا ہے طلب تو ہوتی ہے لیکن نہیں کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہ مار کسی کام کا طلب تو کیا جا رہا ہے تو بھائی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے لیکن من ہی ہے نہیں ہے اس میں ساتھ ساتھ تو امر اور نہیں میں کیا ہوتی ہے طلب اور طلب فیل میں پائی جاتی ہے لہٰذا یہ دو بھی کسی بھی اسم کا یا کسی بھی کلمے کا امر ہونا یا نہیں ہونا یہ بھی علامات فیل میں سے ہے بس آج یہاں تک آپ لوگ پھر سے دیکھیے اب ہم نے کل فیل کی تعریف پڑھی ہے اس کے فوائد و قیود پڑے ہیں اور اس کے بعد علامات فیل میں سے کتنی علامتیں پڑی ہیں خالف باروبی لانو ایک تخول و قد دو وسیم تین صوفہ چار الجزم پانچ الماضی والمضارع چھ قوم امن اور ناہین سات ٹھیک ہے جی علامات فیل ہم نے تقریباً ساتھ پر ہم لکھی ہوئی ہیں آپ جس طرح بھی تعبیر کریں کر سکتے ہیں تو فیل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے لیکن وہ دلالت کیا ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں فیل وہ کلمہ ہے جس کی ذات میں معنی پایا جاتا ہو اور وہ معنی یعنی اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے علامات فیل کیا ہیں پہلے یہ کہ فیل کیا ہو مسند ہو مسند انہیں نہ ہو اس کے ذریعے سے تو خبر دینا ٹھیک ہو لیکن اس سے خبر دینا ٹھیک نہ ہو وہ تو خون قد و سین قد اس پر داخل ہو یہ بھی علامات فعل میں سے ہے سین داخل ہو یہ بھی علامت فعل ہے صوفہ داخل ہو یہ بھی علامت فعل ہے وہ حروف غروف اس پر داخل ہو یہ بھی علامت فعل ہے ٹھیک ہے تشریق اور بازی المزارے ماضی المضارے کی طرف کیا ہے پھیرنا یہ بھی کیا ہے علامتی فعل ہے بقول امر و امن اللہ کسی بھی قلم کا امر یا نہیں ہونا یہ بھی علامات فعل ہے کوئی بھی لفظ کوئی بھی بات کوئی بھی جز کوئی بھی حرف آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو مجھے بتائیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم ایک نہیں دو نہیں تین تعبیریں اختیار کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے آج کا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا یہاں تک رول نمبر تین رول نمبر پانچ رول نمبر چار رول نمبر سات جی بتائیے گا اللہ تبارک تعالیٰ ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی تفریح فرمائے اللہ ٹھیک ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم میں عمل میں جان میں مال میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ تمام کے اللہ تبارک و تعالی حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں اور مجھ سمیت آپ کو اللہ تبارک و تعالی دین پر استقامت نصیب فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ